حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت والے کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور اگر تجھے کسی مالدار آدمی کا حوالہ دیا جائے تو قبول کر سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو چار